اللہ تعالیٰ کے رات کے تین بجے کے بعد اشعار ہوئے تھے حضرت والا ہمارے جو شیخ ثانی ہیں حضرت میر صاحب دامد القاتم عالیہ وہ علی اختر صاحب سے وہاں اشعار پڑھواتے ہیں تو وہی رنگ یہاں بھی ہو جائے گا یہ یہاں بھی پڑھ دیں گے ان شاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں نہیں اٹھتی تیرے نہیں اٹھتی تیرے سنگ در سے اب جبی ساقی لازم مجلس سنی تھی کیا ہاں؟ کل بھی یہی پڑے گا اچھا، کسی کی یاد میں ہے مضطرب جانے صافی کسی کی یاد میں ہے مضطرب جانے جانے صافی غریبا چاک ہے اشکوں سے تر ہے آستی صافی گریباں چاک ہے اشکوں سے تر ہے آس تین توجہ تیری مجھ پر تاں شاید ہو گئی ہے اب توجہ تیری پر تام شاید ہو گئی ہے اب خلش دل سے جو ایک پل کو بھی اب جاتی نہیں صافی خلش دل سے جو ایک پل کو بھی اب جاتی نہیں ساقی اللہ تعالیٰ ساقی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے ساقی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملی دل کو عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملی دل کو نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبھی ساقی نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبی سی دکھا دوں تجھ کو اپنے عشق و مستی کا ابھی عالم دکھا دوں تجھ کو اپنے عشق و مستی کا ابھی عالم تو پہلے ہاتھ پر رکھ دے شراب آتشی سا پی تو پہلے ہاتھ پر رکھ دے شراب آتشی سا پی پلائی تم میں جو میں اتار و رومی کو پلائی تو نے جو میں اتار و رومی کو میرے حصے میں درد جام بھی کیا اب نہیں سا میرے حصے میں درد جام بھی کیا اب نہیں سا درد جام سنا تین شیٹ شراب کی بچ جاتی ہے درد جام ہو شراب کی شرابی شراب پیتا ہے تو اس تلچھٹ بٹ جاتی ہے اللہ جو آپ نے ان کو تیز والی شراب پلائی کہ میرے سے اللہ کی محبت ہی تلچھٹ بھی نہیں ہے شراب محبت بفیز بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا بفیز عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا میرے اشکوں سے تر ہے آج تیری سر زمیں صافی میرے اشکوں سے تر ہے آج تیری سر زمیں صافی مقام قرب کی لذت اگر کر دے ایاں دل پر مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر مجھے پھر من و سلوا ہو میری نانے جمی یعنی مطلب یہ کہ اللہ کا قرب مل جائے تو یہ جو جو کی روٹی میں کھا رہا ہوں اسی میں مجھے ایسا لگا لگے منو سلوا اتر گیا ہے یعنی دال روٹی میں مجھے بریانی کا مزہ آئے گا یہ مطلب ہے اس کا جب اللہ کے قرب کی لذت مل جاتی ہے تو حلال میں یہ اللہ تعالیٰ مزہ ڈال دیتے ہیں بھلے چٹنی روٹی کھا رہا ہوگا پیاز روٹی کھا رہا ہوگا اس کو مزہ آ رہا ہوگا اور ایک شخص اللہ کو ناراض کر رہا ہے یا بندہ یا بندی ناراض کر رہی ہے اور بریانی کھا رہا ہے چکن ٹکا کھا رہا ہے کھا رہی ہے اور اس پہ اللہ کا عذاب ہوگا جیسے بتا رہے تھے چھ سو روپئے کا کھانا کھا رہے ہیں پانچ ہزار کا کھانا کھا رہے ہیں بڑی بڑی ہوٹلوں میں ہاں، اللہ کو ناراض کر کے کھا رہے ہیں مس گیدرنگ میں کھا رہے ہیں میوزک بدری وہاں بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں تو وہاں اللہ کا ناراض ہوگا پیٹ بھی نہیں بھرتا ایسے لوگ جلدی سے واش روم جانا پڑتا ہے مقام قرب کی لذت اگر کر دے دل پر مجھے پھر من سلوا ہو میری نانے جمی صافی ابس کرتا ہے نا سے مجھ کو تعلیم میں جہاں ابس کرتا ہے نا سے مجھ کو تعلیم جہانداری مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی یعنی اللہ والوں کو یہ بس آج کل یہ موبائل آ گیا یہ فیشن آ گیا ارے وہ اپنے اللہ میں مشغول ہیں کو دکھا رہے ہیں یہ موبائل <laughs> وہ اپنے عشق میں مشغول ہیں اللہ کی محبت آپ ان کو بڑی بڑی چیزیں دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ استعمال کر رہے ہیں تو حج نہیں ہے استعمال تو کر سکتے ہیں اللہ علیہ استعمال ان کو آپ بتا رہے ہیں مجھے تعلیم جہاں داری مت کرو یعنی دنیا جہاں داری سے مراد میرے میرے گناہوں سے دور ہی رہنے کو بس میں اللہ کے کوٹ میں مست ہوں شادہ ہوں جہاں داری جہاں بھی دنیا داری کی بات آئی ہے اس سے مطلب یہ پیسے روٹی کپڑا مکان نہیں ہے نہ یہ بنگلے گاڑی ہیں بلکہ اس سے مراد اللہ کی نافرمانی ہے یعنی نہیں میں اس سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں مجھے اللہ کا کور ویسا مل گیا ہے مجھے ٹی وی میں بی سی آر میں انٹرنیٹ کی سائٹس میں مجھے مزہ ہی نہیں آتا یہ اللہ کی نافرمانی والی چیزیں جی آگے ابس کرتا ہے نا سے مجھ کو تعلیم جہاں داری مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں باپی نہیں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقطع ہے کہاں اختر کہاں یہ ذکر جامو ساغر و مینا کہاں اختر کہاں یہ ذکر جاموں و مینا کرم ہے تیرا ورنہ میں کسی لائق نہیں ساقی کرم ہے تیرا ورنہ میں کسی لائق نہیں ساقی کسی کی یاد میں ہے مزترب جانے ہذی ساقی غریباں چاک ہے اشکوں سے تر ہے آستی ساقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ کریم یا ہمارے پہلے شیخ شیخ اول عارف اللہ شیخ اللہ العظم حضرت اقدس شیخ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی مرضی سے درسِ مسئلہ ہے جس وقت پڑھ کے سنائی جا رہی ہے عجیب و غریب اس میں اللہ کی عشق کی آگ لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کا عشق آ جائے گا تو پردہ کرنا آسان ہو جائے گا ٹی وی نکالنا آسان ہو جائے گا داڑھی رکھنا آسان ہو جائے گا سب کچھ رسول فرماتے در تگے دریا گوہر ہاس ارشاد فرمایا دریا کی گہرائی میں موتی کنکریوں میں چھپا ہوتا ہے اس لیے کنکریوں کو اگر حقیر سمجھو گے تو موتی بھی نہیں پاؤ گے انہی کنکریوں میں موتی تلاش کرو تو موتی پا جاؤ گے اسی طرح اگر اللہ والوں کے لباس میں جعلی پیر نظر آتے ہیں تو یہ بدگمانی مت کرو کہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں انہی میں تم اللہ والوں کو تلاش کرو تو انشاءاللہ اللہ والے مل جائیں گے جیسے کنکریوں میں موتی چھپے ہوئے ہیں ایسے ہی ذلیل و خوار دنیا دار جعلی فقیروں میں وہ صاحب نسبت بھی چھپے ہوئے ہیں جو پوری انسانیت میں قابل فخر ہیں اور پھر فرماتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اگر بھک منگے فقیر اور پیسے کے لالچی تمہیں اللہ والوں کے ہولی اور لباس میں نظر آتے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ والے ہیں بلکہ پیٹ کے لیے خوار ہونے والوں کے لباس میں صاحب دل اور سچے اللہ والے بھی چھپے ہوئے ہیں جن کی شان ہی کچھ اور ہے تلاش کرو گے تو پا جاؤ گے تم نے اللہ والوں کو دیکھا ہی نہیں اس لیے بدگمان ہو شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھک منگو کو تو نے دیکھی ہی ابھی وہ صورت شاہانہ نہیں اور رومی فرماتے ہیں اگر ضرورت نہ ہوتی تو سلطان العقول جو بے پایا رحمت کا مالک ہے بے ضرورت نہ کہتا کہ نفس کشی کرو یعنی بری خواہشات کو مار دو یعنی بے ضرورت مجاہدہ فرض نہ کرتا مجاہدے کا فرض کرنا دلیل ہے کہ اس میں بڑے اثرار اور حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے بغیر مجاہدے کی جنت دے دیتے اس کا سب کا جواب ملے گا آج وہ لنا سب النا جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہمیں راضی کرنے کے لیے مشقت برداشت کرتے ہیں ہمارے دین کی نصرت میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں ہمارے احکام کو مزہ لانے میں مشقت مشقت برداشت کرتے ہیں فجر میں مشقت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے آج کل اور جن باتوں سے ہم نے منع کیا ہے ان سے بچنے میں ہر تکلیف اٹھا لیتے ہیں اپنے دل کا خون کر لیتے ہیں لیکن مجھے ناراض نہیں کرتے ان کو کیا انعام ملتا ہے لنا دی سب اس ان کے لیے ہم ہدایت کے بے شمار راستے کھول دیتے ہیں جس کی تفسیر علامہ آلوسی نے یہ کی ہے ائی سب السعری علینہ وصول الوصول جنابنا ان کو سیر اللہ بھی نصیب ہوتی ہے اور وصول اللہ بھی نصیب ہو جاتا ہے یعنی وہ اللہ تک بھی پہنچ جاتے ہیں پھر اس سے بڑھ کر درباری بھی ہو جاتے ہیں یعنی قرب خاص سے مشرف ہو جاتے ہیں اس کیفیت قرب خاص اور تجلیات مقربات کو جو خاصانہ بارگاہ حق کو عطا ہوتی ہے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالی ہم سب کو محض اپنے کرم سے نصیب فرما دے دنیا میں آئے اس لیے ہم لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے اللہ کو پہچاننے چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں بے شک عورتیں جب شادی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں رونا دھونا ان کی پریشانیاں وہ سب سنبھالتے رہیں انشاءاللہ اسی میں اللہ کا قرم ملنا ضروری ہے کہ کیفیات ہوں قرب میں کیفیات ہونا ضروری نہیں ہے بس جو شخص منکرات سے بچا ہوا ہے اللہ کی نافرمانی سے بندہ یا بندی بچی ہوئی ہے اور شریعت پہ چل رہا ہے بس یہ اللہ کے قرب میں ہی ہے اس کو سکون ملا ہوا ہے سکون کی نیند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے یہی ہاں وہ خاص پر جو ہے وہ انشاءاللہ شاء بوڑھے ہو جائیں گے <laughs> جوانی میں بھی عطا ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے یعنی سب شادیاں کرتی بچوں کی اور سب مگر اس وقت تک ہمیں موت کا تو کچھ پتہ نہیں جب تک ہم لوگ شریعت پہ چلتے رہیں سکون ملا ہوا یہ قرب خاص ہے بس مگر یہ حضرت والا کی خاص فرما رہے ہیں کہ جس کو یہ قرب خاص نصیب ہوتا ہے وہی جانتا ہے زبان اور لغت اور الفاظ اس کے بیان سے انگشتے بدندہ اور حیران و قاصر ہوتے ہیں احقر نے اس کو یوں تعبیر کیا یعنی حضرت والا رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں عجیب و غریب بہت خاص قرب کے اشعار ہیں گویا زباں تھی بے زباں ہوش بیان تھا آتش تھی زن مگر اس میں دھواں تھا خوشبو تو ہر طرف تھی مگر گل نہ تھا مفہوم میں قرب خاص تھا لفظ و بیان تھا ایک پھول جاویداں کے سوا گل ستان تھا ان کے سوا کوئی بھی وہاں رازدان تھا خورشید ماہو کہہ کشا کچھ بھی وہاں نہ تھا دنیا دون تھی کوئی دیگر جہاں نہ تھا آنکھوں کے دائرے میں جمال جہاں نہ تھا کونو مکان کا سامنے کوئی نشان تھا اس بزم کا ایک عالم ہو نام ہے اختر گویا سوا خدا کے کوئی بھی وہاں نہ تھا لہٰذا اللہ کے راستے میں مجاہدے سے گھبرانا نہیں چاہیے جو مجاہدے سے گھبراتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وفادار بندہ نہیں آپ بھی اس کو دوست نہیں بناتے جو حلوہ خور ہے حلوہ کھانے میں سب سے آگے <laughs> لیکن جب فداکاری کاری اور وفاداری اور قربانی کا موقع آتا ہے تو بھاگ جاتا ہے ایسے مطلبی بے وفا کو آپ اپنا دوست نہیں بناتے جو آپ کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھاتا جو آپ کا جانصار اور وفادار ہوتا ہے اسی کو آپ بھی اپنا دوست بناتے ہیں بس جو شخص نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسوں کو دوست بنانا پسند نہیں فرماتے حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کو دس سال تک اشکال رہا اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ بیچ میں اشکال پیدا ہوتا تھا ہماری بہت دفعہ سنا تو مزہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ارحم و آہمین ہے اور رحمت کا تقاضا تھا کہ اپنے بندوں کو بغیر مجاہدہ مشقت اپنا بنا سکتے تھے کہ مجاہدہ کیوں فرض کیا اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی تھی اور حضرت نے حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے دس برس تک کسی پر یہ اشکال ظاہر نہیں کیا تاکہ میرے اشکال سے دوسرے کیوں مشکل میں پڑے مصنوعی کے ایک شعر سے حضرت کا یہ اشکال حل ہوا وہ شعر کیا ہے لے کے شیرینیوں و مقر ہس بر اندازۂ رنج سفر معرومی فرماتے ہیں منزل کا لطف اور آرام سفر کی تکالیف اور مشقتوں پر موقوف ہے سفر میں جیسے ابھی علی اختر صاحب سفر کر کے آئے ہیں پورے پاکستان کا تین تین تین دن میں کیا چار دن میں پشاور اسلام آباد اور پنجاب بھی کہیں گئے جی، ملتان وغیرہ سوہن کا ہاں، تو تو سفر میں جتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے منزل کا لطف اسی قدر زیادہ محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ فرض کر کے اپنی راہ کو تھوڑا سا مشکل کر دیا تاکہ ان تکلیفوں سے گزر کر جب بندے جنت پہنچیں گے تو ان کو جنت کا خوب مزہ آئے گا اور دنیا کے غموں سے نجات ملنے پر خوشی ہو اور جنت اور نعمائے جنت کی خوب قدر ہو اگر مجاہدہ فرض نہ ہوتا اور کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچتی تو جنت کا وہ مزہ ہی نہ آتا تو انشاءاللہ تو وہ جنت کا وہ مزہ نہ آتا جو انشاءاللہ اب آئے گا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے درس بخاری شریف میں فرمایا تھا قیامت کے دن جب جنت کہے گی یا اللہ ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا کچھ جنتی اور عطا فرمائیے تو اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کر کے اسے جنت میں داخل کر دیں گے تو ایک طالب علم نے کہا کاش میں وہی مخلوق ہوتا <laughs> تاکہ بغیر نماز روزہ جنت پہ پہنچ جاتا تو جا حضرت گنگوئی نے فرمایا ارے بدھو بھلا ان کو جنت کا کیا مزہ آئے گا جنہوں نے نہ روزہ رکھا نہ نماز پڑھی نہ جہاد کیا نہ گناہوں سے بچنے غم اٹھایا نظر بھی نہیں بچائی داڑھی بھی نہیں رکھی عورتوں نے کسی نے پردہ ہی نہیں کیا ایسی بس ہیں عورتیں بولتی ہیں کاش ہم حور ہوتے اللہ تعالیٰ ہمیں حور بنا کے وہاں جنت میں بھیج دیتے <laughs> نہیں آپ کو یہاں آپ کو حوروں سے زیادہ حسن دیا جائے گا کیونکہ آپ نے بچہ جننے کی تکلیف اٹھائی شوہر کی خدمت کی اپنا گھر بار چھوڑ کے سسرال آ گئی <laughs> پوری زندگی شوہر کے لیے وف کر دیا آپ نے نمازیں پڑھی ہیں روزہ رکھ رہی ہیں آپ تو آپ کی آپ کی بات ہی الگ ہوگی جنت کے اندر عورتوں کی بات الگ ہوگی وہ حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی تو نہ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھایا نہ خون قلب بہایا نہ خون قالب بہایا سبحان اللہ نہ دل کا خون کیا نہ جسم کا مزہ تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو آئے گا جو تکلیفیں اٹھا کر جنت پہنچیں گے اللہ وما وما پھر ہیں اے زے تو کس گشتے جانے نہ کسا دس فضل تس درجہ ہاں رومی ہے کس پیارے عنوان سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ بہت سے بندے نالائق تھے آپ کے کرم سے لائق ہو گئے آپ کی مہربانی کا ہاتھ جانوں کے اندر پوشیدہ ہے بس آپ نے ارادہ کیا اور نالائق لائق ہوا کیونکہ آپ کے ارادے پر مراد کا تخلف محال ہے اللہ تعالیٰ کا جود و کرم اپنے کمزوروں فقیروں بے نواؤں کو خود تلاش کرتا ہے جیسے حسین صاف صاف آئینہ تلاش کرتے ہیں کہ ہماری شکل اور ناک نقشہ صحیح نظر آئے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جود و کرم بھی غریبوں کو فقیروں کو حاجت مندوں کو تلاش کرتا ہے اور ہمارے فقر و مسکنت کے آئینے میں ان کے جود و کرم کا مشاہدہ ہوتا ہے ہم اللہ کے بہکاری تو بن جائیں اللہ تعالیٰ تو خود ہم کو اپنا بنانا چاہتے ہیں ان کی رحمت تو خود ہماری منتظر ہے اگر نفس زار و قطار روئے اور فریاد کرے تو بھی اس کی شرارت سے مطمئن نہ رہنا اس سے ہوشیار رہنا یعنی منتظم میں چمٹ کر آئے روزہ مبارک سے آئے اللہ والوں میں خدمت کر کے آئے یا سجدے میں کبھی رونا آ گیا یا اشراک تک مسجد میں بیٹھے رہے اب رمضان شریف آنے والے بڑا مزہ آیا بہت روئے اب نفس مطمئن ہو گیا یار اب تو میں پاک پاس ہو گیا <laughs> اس تک زیادہ ہوشیار ہو جائے کیونکہ اب فلیٹ میں تو آئے گا لڑکیاں تو نکل آئیں گی اس تک زیادہ ہوشیار ہو جائے کہیں میں نسبت کا موتی چھن نہ جائے میرا جو رویا میں اللہ سے تعلق ہو گیا میرا اب یہ کہیں چھن نہ جائے تو مطمئن مت رہنا نفس سے ہوشیار رہنا یہ ظالم پورا فرماوردار نہیں ہوتا ذرا سی دیر میں بدماشیاں شروع کر دیتا ہے اس لیے اس کی لگام کھینچے رکھنا ورنہ یہ نافرمانی کی پرانی رفتار پر آ جائے گا <laughs> پھر آگے فرماتے ہیں ہر ولیرا نو ہے کشتی باشناس محرومی فرماتے ہیں اللہ کو حضرت نو علیہ السلام کا نائب سمجھو اگر تمہیں طوفان سے بچنا ہے تو ان کی کشتی میں بیٹھنا اپنی سعادت اور حفاظت سمجھو مخلوق کے ساتھ اختلاط اور رات دن مخلوق میں رہنا یہی سیلاب اور طوفان ہے اسی سے بندہ گنہگار ہو جاتا ہے کیونکہ غافلین کے ساتھ رہنے سے غفلت پیدا ہوتی ہے اس لیے کسی اللہ والے کشتی میں بیٹھ جاؤ یعنی ان کی صحبت اختیار کر لو تو فسق و فجور کے سیلاب سے بچ جاؤ گے چوں شبی دور از حضور در حقیقت گشتہ دور از خدا اگر اللہ والوں سے بدگمان ہو کر تم ان سے دور رہو گے تو تم ولی اللہ سے دور نہیں ہوئے اللہ سے دور ہو گئے اگر تم اپنے شیخ سے دور رہو گے تو اللہ سے بھی قریب نہیں ہو سکتے میرے شیخ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضوالہ فرما رہے ہیں آئس کریم کو فریج سے نکال کے رکھ دو صبح ہی میں نے دوپہر میں آئس کریم کھائی اب وہ پہلوان روڈ سے میرے بہنوئی لے کر آئے تھے مگر ایسی آئس کریم لائے تھے بالس کی جو اس کے اوپر برف چڑھی ہوئی تھی ورنہ وہ تو آتے آتے پگھل ہی آتی پیدل آئے تھے نا آئس کریم کی بات آ گئی اللہ فرماتے ہیں حلال چیزیں خوب کھاؤ جب کوئی چیز کھانے کا چاہے اللہ تعالیٰ دیے بھی ہیں تو حلال چیزیں خوب کھائیے بیگم کو بھی کھلائیے <laughs> اکیلے اکیلے مت کھائیے تو آئس کریم کو فریج سے نکال کے رکھ دو پانی ہو جائے گی ماہیت بدل جائے گی یعنی سالڈ ہے وہ لکوڈ ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی یہ مطلب ہے کنورشن ہو جائے گی کنورژن ہو جائے گی پہچانو بھی نہیں کہ کبھی آئس کریم تھی کیونکہ آئس کریم اپنے کریم سے دور ہو گئی فریج اس کے لیے کریم ہے اسی طرح شیخ بھی کریم ہے اس سے دور نہ رہو اگر حصے قرب حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم خط و کتابت سے تعلق رکھو یعنی اب حضرت والا میر صاحب دامر خات مالیہ نصف پر جبر کر کے روزانہ عشاء کی مجلس فرما رہے ہیں ڈائلسس کے باوجود اب اگر کوئی دور رہتا ہے تو خود ہی وہ دور رہنا چاہتا ہے اس کا مطلب وہ آنا ہی نہیں چاہتا وہ اللہ والوں کا بننا ہی چاہتا وہ شخص صلی اللہ والا مجبوری ہو تو الگ بات ہے تو خط و کتابت کے ذریعے فون کے ذریعے اپنے شیخ سے رابطہ رکھیں پھر فرماتے ہیں اللہ والوں کا مزاج مثل ہرن کے نافے کے ہے کہ نافے میں تمہارا خون بھرا ہوا ہے اسی کے بیچ میں مشک چھپا ہوا ہے اسی طرح ہرن کے بیچ میں منافع میں مشک ہوتا ہے اسی طرح اہل اللہ کے لوازی میں بشریت سے دھوکہ مت کھاؤ کہ ان کو بھی بولو براز کی حاجت ہوتی ہے ان کو بھی پیشاب پخانہ آتا ہے مطلب یہ آسان اردو میں بتا رہا ہوں ان کو بھی واش روم جاتے ہیں <laughs> ان کے بھی بچے ہوتے ہیں <laughs> تو وہ بھی کھانے پینے سونے کے محتاج ہیں کبھی کھانسی آ رہی ہے کبھی ناک کا بلغم صاف کر رہے ہیں لہٰذا ان کا خون اور بلغم مت دیکھو بلکہ ان کے اندر نسبت محلہ کا جو مش چھپا ہوا ہے اس کی قدر کرو اس کی قیمت زمین و آسمان سورج و چاند اور بادشاہوں کے تخت و تاج بھی ادا نہیں کر سکتے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ انہیں اپنا جیسا سمجھ کے اللہ والوں سے دور ہو جاتے ہیں جبکہ ان کے اندر جو دل میں تعلق اللہ ہے اس کے قریب رہنا چاہیے اس لیے اللہ کا شکر ہے بچ جب سے حضرت سے تعلق ہوا پھر حضرت والا میر صاحب سے میں قریب ہی بیٹھتا ہوں قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے شرمانا کیا ڈرنا کیا اور خواتین قریب نہیں بیٹھ سکتی <laughs> کسی شیخ کے بس وہ ہے کہ مجلس سے پابندی سے جائیں پابندی سے خط لکھیں انشاءاللہ اور شیخ سے عقیدت جتنی زیادہ شیخ سے عقیدت ہوگی اور اصلاح کرواتی رہیں گی وہ اللہ والی بن جائے گی آپ قریب آ جائیں قریب آ کے بیٹھے ماشاء اللہ تھوڑی سی دیر کی تو بات ہے بس ویسی مجلس دیر سے شروع ہوئی اور بہت غور سے سنیے مصنوعی معروم کی باتیں ہو رہی ہیں محبت اور معرفت بہت خاص باتیں بتائی جا رہی ہیں ماشاء اللہ پھر فرماتے ہیں اللہ اپنے زمانے کے اسرافیل ہوتے ہیں جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو مردے زندہ ہو جائیں گے اسی طرح ان کے ملفوظات سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں جن کے دل مردہ ہیں اللہ والوں کی صحبت سے وہ حیات پاتے ہیں اور اس میں ترقی بھی ہوتی ہے یعنی ان کی صحبت سے نسبت بھی ملتی ہے اور وہ نسبت قائم بھی رہتی ہے اور اس میں ترقی بھی ہو جاتی ہے اور فرمایا اللہ والوں کے بارے میں بارے میں تعجب مت کرو یہ دنیا میں رہتے ہوئے کیسے ہر وقت باخدا رہتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں تم یہ تعجب کرتے ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے کیسے باخدا رہتے ہیں کیسے ہر وقت نظر کی حفاظت کرتے ہیں ہر وقت کیسے گناہ سے بچتے ہیں وہ بھی کراچی کی سڑکوں پر اس فاشی کے زمانے اس کا یہ جواب ہے کہ جن کی رفتار افلاق پر ہے یعنی فل آسمان پر ہے ان کو زمین پر چلنا کیا دشوار ہے یعنی اللہ والے جب آسمانی عمل یعنی اعمال صالحہ کی برکت سے آسمان پر پہنچ گئے یعنی صاحب افلاق سے جن کو رابطہ اور تعلق نصیب ہو گیا تو ان کو زمینی اعمال سے بچنا کیا مشکل ہے جو تعلق اور رابطے مال حق کے لیے نقصان دہ ہیں یعنی وہ اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ والوں کی صحبت اٹھاتے ہیں پھر ان کے ساتھ رہتے ہیں اب وہ جو اللہ والا بنا وہ بھی تو کسی اللہ والے کے ساتھ رہا یہ سلسلہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے پھر حضور نبی صاحب وسلم اللہ سے مل کر آئے یہ بہت قیمتی ہے آپ کسی سے بھی بیت نہیں ہوئے کیا سوچ رہے ہیں آپ میں پورا اللہ والا بن کے بیٹھوں گا آج تنقید کی چاہیے جیسے بھی حالت میں ہے ماشاء اتنے عرصے سے آپ اس رستے میں چل رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دیں گے پھر بڑا مزہ ہے یہ تھوڑی اللہ والوں کے پاس جائیں گے میں پورا اللہ والا بن جاؤں سب کچھ چھوڑ دوں پھر اللہ والوں کے پاس جاؤں گا نہیں جس حالت میں مریض بن کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجیے جس سے آپ کا دل ملتا ہے پھر دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے اللہ والے یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ سب آرے اللہ والے بن جاؤ پھر میرے پاس آنا ارے جیسی بھی حالت ہے آ جائیے اور پھر ان سے اصلاح کروائیے ایسے شخص ایسے شخص کو اللہ والے زیادہ توجہ دیتے ہیں جو بیچارے دنیا میں پھنس گئے ہوتے اور آگے نہیں بڑھے ہوتے ان کو زیادہ توجہ دے کے ان کی توجہ ایسی لگتی ہے کہ وہ بہت کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اکیلے نہیں چل سکتے اللہ کے راستے کہ میں اکیلا اللہ والا بن جاؤں پھر اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا اسی میں موت آ گئی تو پھر اللہ والے بن کے ہی جا سکیں گے پھر آگے فرماتے ہیں شیخ کی صحبت کا سایہ تمہاری تنہائی کے ذکر سے افضل ہے کیونکہ شیطان نے بھی اکیلے بڑی عبادت کی تھی آسمان پر کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں ظالم نے سجدہ نہ کیا ہو لیکن مردود ہونے سے نہیں بچ سکا کیونکہ عبادت سے فنائیت کے بجائے اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا عبادت سے اکڑ آتی ہے اگر اللہ والوں کو سایہ نہ ہو میں نے اشراق پڑھا تحجد پڑھی طواف کیے میں جب حضرت میں گیا تھا روزانہ دس طواف کرتا تھا عمرہ کرتے ہیں مگر اللہ علیہ سے تعلق نہیں ہے تو طواف کیسے ہوتے تھے بد نظری کر کر کے طواف ہوتے تھے عورتوں دیکھ دیکھ کے پھر ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہوٹل میں جا کے سارا نور ضائع کر رہے ہیں پھر تکبر بھی آ گیا اور شیخ کا سایہ تکبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور تکبر سے حفاظت مردودیت سے حفاظت کی ضمانت ہے یعنی مردود نہیں ہو سکتا وہ شخص کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے ابلیس تکبر ہی کی وجہ سے مردود ہوا اس لیے جب صحبت شیخ نصیب ہو تو اس وقت تنہائی میں بیٹھ کر ذکر نہ کرو اس سے بہتر ہے تم شیخ کے پاس بیٹھے رہو کیونکہ ذکر سے کبھی نشہ آئے گا تم اپنے کو باعزیر بستانی <laughs> اور ہاں، بابا فرید الدین اطار سمجھنے لگو گے تکبر آ جائے گا اور شیخ کا سایہ تمہیں مقام فنا پر رکھے گا اور اللہ کو مقام فنا پسند ہے ناز تقوا سے تو اچھا ہے نیاز رندی چاہے زاہد سے تو اچھی میری رسوائی ہے اور دوسرے مصرے میں رومی فرماتے ہیں سینکڑوں طبق سے ایک قناعت بہتر ہے دیکھیے کیسی مثال دی یعنی اگر تمہارے پاس سینکڑوں قسم کی بریانیاں ہیں سینکڑوں مال ہیں بہت ساری بریانیاں بنی ہیں رکھی ہوئی ہیں سینکڑوں قسم کی پلیٹوں میں رکھی ہوئی ہیں لیکن اگر قناعت نہیں ہے تو تم ہائے ہائے کرتے رہو گے اس لیے ان سینکڑوں طبق کے مقابلے میں سینکڑوں پیٹ یعنی بریانیوں کی پلیٹ کے مقابلے میں ایک قناعت قناعت ایک اگر تمہارے پاس ہے تو وہ کافی ہے مراد یہ ہے کثرت عبادت کے ناز سے بہتر ہے کہ شیخ کی صحبت سے تمہارے اندر ایک شکستگی آ جائے جو ہزار عبادت سے افضل ہے یعنی ٹوٹا ہوا دل آ جائے پھر مولانا رومی فرماتے ہیں پیر آسمان کی سیڑھی ہے کیا تیر بغیر کمان کے اڑ سکتا ہے تیر چاہے دس لاکھ روپے کا ہو چاہے سونے چاندنی جواہرات کا ہو زمین پر ہی پڑا رہے گا جب تک کمان میں نہیں آئے گا شیخ وہ زمین پر ہی رہے گا شیخ کمان ہوتا ہے اگر شیخ سے تعلق نہیں ہے تو علم و فضل کے باوجود زمین ہی پر دھرے رہو گے کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہی نہیں بس آٹھ سال مدرسے میں پڑھ لینا کافی ہے علم سے سب اصلاح ہو جاتی ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو کیا مولانا رشید احمد گنگوئی مولانا قاسم نانوتی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم کم تھا کیوں حضرات نے غیر عالم کی غلامی اختیار کی بس حب جاہ مانے میری عزت ہے میں تو عالم ہوں علم کا پندار کسی کو اپنا بڑا بنانے نہیں دیتا لیکن آ ایسے نو کی کو اللہ کی محبت کی ہوا بھی نہیں لگتی اپنے پندار خود پرستی سے ہمیشہ مثل تیر تیر بے کمان زمین ہی پر پڑے رہتے ہیں جب تم نے اور پھر فرمایا اب یہ خاص بات سنیے گا جب تم نے پیر بنا لیا تو اب نازک دل مت رہو ہائے ہائے ہائے کہ مت کرو ذرا سے پیر نے ڈانٹ دیا دل میں کینا پیدا ہو گیا کیچڑ کی طرح زمین پر مت پڑے رہو بلکہ اللہ کی راہ میں سر گرم رہو گرمی رہو گرم رہو کار مردہ روشنیوں گرمی کار دونا ہیلا و بے شرمی مردان خدا کا کام سرگرم عمل رہنا ہے کہ وہ اللہ کی مرضیات پر چلنے اور غیر مرضیات سے بچنے میں جان کی بازی لگا دیتے ہیں اسی میں وہ خود بھی سرگرم ہے اور دوسروں کے لیے بھی روشنی اور ہدایت اور سرگرمی عمل کا ذریعہ ہے اور کمینے لوگوں کا کام ہیلا و بہانے بازی حضرت کیا کروں آج بل جمع کرائے جانا تھا مجلس میں نہیں آ سکا پنکھا صحیح کروانا تھا <laughs> صاحب آج کل اور بولتے کیا ہے صاحب آج کل کے معاشرے میں نگاہ کیسے بچائیں سود سے کیسے بچیں کیسے شریف پردہ کریں جبکہ اسی معاشرے میں اہل اللہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں کتنی عورتیں عمل کر کے دکھا رہی ہیں پردہ کر رہی ہیں پورا خاندان ان کے خلاف ہے ابھی ابھی ایک کیس آیا اثر میں ایک صاحب مجھ سے مشورہ کر رہے تھے اس کے ابو نے کہا اگر تمہیں شریف پردہ کرنا ہے تو گھر سے نکل جاؤ دیکھو کتنا مجاہدہ وہ لوگ کر رہے ہیں میاں بیوی بی دونوں کر رہے ہیں تم بھی نکل جاؤ تو وہ بھی نکل جاؤ بیچارے مجاہدہ کر رہے ہیں وہ آپ مجلس مشورہ کریں گے حضرت میر صاحب دھام کا تم عالیہ سے تو یہ مجاہدہ تو سہنا پڑے گا مگر کچھ لوگوں کو عزت بھی مل جاتی ہے ماشاء اللہ شروع میں مجاہدہ ہوتا ہے جب نیا نیا شریف پردہ کرتے ہیں تو شروع میں مجاہدہ ہوتا ہے عورتوں کو بھی ہوگا مردوں کو بھی ہوگا مگر اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہی لوگ جو آپ سے نکالنا ہے گھر سے وہی لوگ انشاءاللہ دعا کروائیں گے اور فرماتے ہیں رومی فرماتے ہیں بے گما ترک ادب باشد ذمہ کفر نعمت باشد و فیل ہوا سورج کے ہوتے ہوئے موم بتی اور چراغ سے روشنی حاصل کرنے والا انتہائی بے ادب ہے یعنی اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ پر فریفتہ ہونا فانی حسن کو دیکھ کر اللہ کا بھول جانا یہ ہماری طرف سے ترک ادب اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کفر نعمت اور نفس کی خباصت ہے کیونکہ عالم کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ان کے جمال غیر فانی کا مظہر ہے بس کتنا بڑا احمد اور کتنا بڑا ناشکرہ ہے وہ شخص کہ سورج کے ہوتے ہوئے موم بتی جلا رہا ہے مولا جو ساری کائنات کی لیلاؤں کو نمک دیتا ہے حسن کی بھیگ دیتا ہے پھر قبروں میں گلا سڑا کر ان کو خاک کر دیتا ہے ایسے مولا پاک کے ہوتے ہوئے تم کہاں جاتے ہو اگر ان حسینوں سے دل لگانے میں کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ منع نہیں کرتے بتائیے کوئی ابا اپنے بچوں کو مفید چیزوں سے منع کرے گا تو ربا اپنے مفید اپنے بندوں کو مفید چیز سے کیسے منع کرے گا اگر یہ فعل اچھا ہوتا تو خدا پتھر نہ برساتا حضرت والا فرما رہے میرا ایک شعر ہے جو علماء مدرسین کے لیے بہت ضروری ہے بچوں گندے عمل سے سے امردوں دور ہو جاؤ امرت کہتے ہیں خوبصورت لڑکوں کو سولہ سترہ سال کے اگر یہ فیل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا بس محرومی فرما رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر مرنے والی شکلوں پر مرنا اور اللہ کو ناراض کرنا انتہائی ناشکری ہے نفس پرستی ہے اور ظلم ہے جیسے آفتاب سامنے ہو اور کوئی چراغ پر فریفتہ ہو رہا ہو پھر آگے فرماتے ہیں گر خفاشے رفتہ در کور ہو قبول باز سلطان دیدار بارے چبود محرومی قبر کو اللہ نور سے دے فرماتے ہیں چمگادر جو اندھیروں میں لٹکا رہتا ہے اور الٹا لٹکا رہتا ہے اندھیرے میں لٹکا ہے الٹا اگر وہ اندھیرے میں جا کر پیشاب چوس رہا ہے پخانہ چاٹ رہا ہے وہ یہی کام کرتا ہے تو ہم کو کوئی تعجب نہیں چونکہ اس کی خصلت ہی خراب ہے چمگادڑ کی خصلت ہی خراب ہے یہ سورج کا دشمن ہے آفتاب دشمنی کو کی اس کو یہ سزا دی گئی کہ اندھیروں میں الٹا لٹکا ہوا ہے جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے ہکتا ہے اگر اس اس سے کمینی حرکتیں ہو رہی ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں لیکن باز سلطان دیدہ را بارے چبود باز شاہی جس نے بادشاہ کو دیکھا ہوا ہو سلطان دیدہ آنکھیں رکھتا ہو ہر وقت بادشاہ کی کلائی پر رہتا ہو اس ظالم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بھی چمگادڑ کی طرح گندی نالیوں میں غلازہ چاٹ رہا ہو یعنی جو شخص اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے جس کی جان نے اللہ کے قرب کا مزہ چکھ لیا ہو اس کو کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ انٹرنیٹ کی سائٹس دیکھ رہا ہے گندی تصویریں موبائل پہ دیکھ رہا ہے عورتوں کو گھور رہا ہے لڑکوں کو گھور رہا ہے آفتاب کے ہوتے ہوئے چراغوں پر فریفتہ ہو رہا ہے یا عورتیں ہیں تو نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں ڈرامہ دیکھ رہی ہیں رائج سے پڑھ رہی ہیں جبکہ اللہ والوں کی صحبتیں بیٹھتی ہیں غیر اللہ سے دل لگا کر اللہ کو ناراض کر رہا ہے یہ مرض اتنا عام ہے کہ کوئی گاؤں کوئی شہر نہیں بچا تعلیم یافتہ ہو یا جاہل جوان ہو کہ بوڑھا سب اس میں مبتلا ہے اللہ ماشاء اللہ یہاں تک کہ بعض مولوی جوان لڑکیوں کو بے پردہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑے ثواب کا کام کر رہے ہیں فرانس میں ایک لڑکی نے کہا مولانا آپ جو ہمیں کو دیکھ رہے ہیں یا کی تفسیر سنا رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی اگر آپ کو پڑھانا ہے تو پردہ لٹکائیے اور پڑھائیے یہ لانتی بیماری ہے اللہ کے نام پر اختر فریاد کرتا ہے اس مرض سے بچو اس فیل سے ہم سب توبہ کریں کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی اس شخص پر جو دوسروں کی بہو بیٹی کو دیکھتا ہے لان اللہ علیہ اگر لڑکا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے متعلقات نظر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا تاکہ ہر نظر جو حرام ہے اس میں داخل ہو جائے یہ کلام نبوت کی بلاغت ہے تو مولانا نے کیا عمدہ بات فرمائی اگر خفاش چمگادر خصلت خدا سے غافل اور نافرمان لوگ ایسی گری ہوئی حرکتیں کریں تو تعجب کی بات نہیں ہے لیکن جو اللہ کا راستہ طے کر رہے ہیں ہم جو بیٹھے ہیں اللہ کا راستہ طے کر رہے ہیں کہ نہیں وہ ایسی ٹھوکر نہ کھائیں ذلیل اعمال میں مبتلا ہو کر اللہ سے دوری کے عذاب میں مبتلا نہ ہو اس لیے رومی دعا کرتے ہیں عجیب دعا ہے حض والا اس کو اشعار میں پڑھتے تھے فرماتے ہیں یار شبرا روزے مدے جانے قربت دوری مدے اے اللہ جس کو آپ نے راتوں میں اپنا دوست بنا لیا یہ یعنی رات میں توفیق عبادت دی اس کو جدائی کا دن نہ دکھائیے جس جان نے آپ کے قرب کا مزہ چکھ لیا اس کو گناہوں میں ابتلا سے دوری کا عذاب نہ دیجیے کیسی درد بھری دعا ہے یہ اپنی رات کے دوست کو جدائی کا دن نہ دکھائیے یعنی ہر گناہ سے اس کی حفاظت فرمائیے اور جس سے خطا ہو جائے تو توفیق توبہ نہایت اعلیٰ مقام سے عطا فرمائیے اپنے آنسو میں خون دل کو باہم ہاں۔ کرنے کی اسے توفیق دے دیجیے تاکہ وہ جان جو گناہ کر کے آپ سے دوری کے عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی دوبارہ آپ کے قرب کا مزہ چک لے جیسے مچھلی پانی سے دور ہو کر بے چین ہو گئی تھی دوبارہ پانی کو پا کر چین پا جائے گی ہم سے اگر گناہ ہو جائے تو سجدہ اللہ نہ کرے اللہ کے رستے میں ہم لوگ چل رہے ہیں گناہ ہو بھی سکتا ہے فحاشی کا زمانہ ہے بہت فتنے برس رہے ہیں تو مایوس نہ ہو سجدہ گاہ کو اتر کر دیں اور شیخ سے اصلاح کروائیں رومی فرماتے ہیں جس طرح چمگادڑ کو آفتاب دشمنی کی تقویناً یہ سزا دی گئی کہ اندھیروں میں الٹا لٹکا ہوا ہے جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے ہکتا ہے اس کا امپورٹ ایکسپورٹ آفس ایک ہی ہے اسی طرح جو لوگ اللہ والوں سے دشمنی رکھتے ہیں ان کی غیبتیں کرتے ہیں یہ بھی مثل چمگادڑ کے جہالت اور قہر و عذاب کے اندھیروں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں جس منہ سے اللہ کا نام لیتے ہیں اسی منہ سے اہل اللہ کی غیبت کی غلازت نکالتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے معرومی نے ایک مثال پیش کی ہے ایک دریائی جانور جو دریا سمندر میں رہتا ہے اس کو دریائی گاؤں کہتے ہیں اس کے سینے میں ایک نہایت قیمتی موتی ہوتا ہے رات کو دریا کے کنارے جنگل میں وہ دریائی گاؤں اپنے منہ سے اس موتی کو نکال کر زمین پر رکھتا ہے اس کی روشنی میں سمبل اور سوسان سوسن اور ریحان وغیرہ خوشبودار پھول اور نباتات چڑھتا ہے یعنی اس کا چرنا بھی پھول ہوتے ہیں خوشبودار پھول وہ چڑھتا ہے اس لیے اس کا پخانہ مشک اور عمر کی طرح خوشبودار ہوتا ہے اسی مثال سے مولانا رومی ایک نہایت قیمتی مضمون بیان فرماتے ہیں جس طرح اس دریائے گاؤں کی خوشبودار غذا کھانے سے خوشبو ہی پیدا ہوتی ہے اسی طرح ہر کے باشد قوت اور نور جلال وہ شخص جس کی غذا نور جلال یعنی ذکر و تحت ہوگی اس کے ہوٹوں سے سحر حلال یعنی کلام مؤثر کیوں نہیں پیدا ہوگا تاجر لوگ اس موتی کی تلاش میں مٹکوں میں مٹی اور گوبر بھوسا وغیرہ لے کر درختوں پر تیار بیٹھے رہتے ہیں جب وہ دریائی گاؤں سمندر کے کنارے اپنا موتی اگل کے چڑھنے کے لیے کچھ دور نکل جاتا ہے تو درخت کے اوپر سے تاجر لوگ اس موتی پر مٹی وغیرہ ڈال دیتے ہیں جس سے اندھیرا ہو جاتا ہے اس اندھیرے سے گھبرا کر وہ دریائی گاؤں بار بار موتی کی طرف آتا ہے لیکن کیچڑ کو دیکھ کر مایوس ہو کر بھاگ جاتا ہے اس کی نگاہ کیچڑ کے اندر چھپے ہوئے موتی کو دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے تو مولا رومی فرماتے ہیں اس جانور کی طرح ابلیس ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام کے صرف خاکی پتلے کو دیکھا اور تکبر سے سجدہ تعظیمی سے انکار کیا اور حکم خداوندی پر اعتراض کیا کہ میں ناری ہوں اور یہ خاکی ہے اور قرہ نار چونکہ خاک سے اوپر ہے اس لیے آگ خاک سے افضل ہے اور تکبر کے سبب ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا بدبخت کو یہ نظر نہیں آیا آدم علیہ السلام کی جسد خاکی کے اندر خلافت الہیہ کا موتی چھپا ہوا ہے تو معرومی فرماتے اسی طرح بہت سے احمق بے وقوف اور جانور قسم کے لوگ اللہ والوں کے جسم کے اندر قلب میں ولایت اور نسبت محلہ کا جو موتی چھپا ہوتا ہے اس کو دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں ان کی مٹی کو دیکھ کر کہتے ہیں جیسے ہم ہیں ویسے یہ بھی ہیں ہم بھی انسان یہ بھی انسان جس طرح ہم غذا اور نیند کے محتاج ہیں یہ بھی محتاج ہیں ہماری بھی ایک ناک ہے ان کی بھی ایک ناک ہے جیسے دکان دو کان ہمارے پاس ہیں ویسے ان کے پاس بھی ہیں لہٰذا ان کو خاطر میں نہیں لاتے محرومی فرماتے ہیں اس بدگمانی بصیرت کے اندھے پن سے بہت سے لوگوں نے انبیاء کی ہمسری کا دعویٰ کر دیا قادیانی نے ہی تو کیا نبی پیدا ہو رہے ہیں ہیں ان کے اندر کافر قادیانی لوگ ہمسری با انبیاء برداشتن اولیاء را ہمچوں خود پنداشتن انہوں نے کبھی انبیاء کے ساتھ برابری کا دعویٰ کر دیا کبھی اولیاء کو اپنے برابر سمجھ لیا مگر یہ دریائے گاؤں کی طرح سے ہیں جس کے اندر عقل نہیں تھی کہ وہ مٹی کے باطن میں چھپے ہوئے قیمتی موتی کا پتہ کر لے اشقیارہ دیدہ بینا نبود نیک و بد دردیدہ شاہ نمود بخ لوگ چشم بصیرت سے محروم تھے ان کے لیے نیک و بد ان کو ایک جیسے نظر آئے اور وہ اہل اللہ کے باطن میں پوشیدہ نور نبوت نور ولایت اور نور نسبت کا موتی نہیں دیکھ سکے لہٰذا معرومی نصیحت فرماتے ہیں اے اللہ بلکہ اے لوگوں تم جانوروں کی طرح اللہ والوں کا خالی جسم مت دیکھو بلکہ ان کے جسم میں جو قلب ہے اور قلب نسبت مع اللہ کا جو موتی ہے اس پر نظر رکھو الحمد حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور ابھی جو میرے موجودہ شیخ حضرت والا میر صاحب رکاتم والیہ کے پاس جب بھی حاضر ہوتا ہوں ان کے دل پر نظر ہوتی ہے میری ان کے کے دل دل سے ملا بیٹھتا ہوں ان کا جسم نہیں دیکھتا کہ چوٹ لگی ہوئی ہے حالت ایسی ہو رہی ہے نیند آ رہی ہے نیند آ رہی ہے تو کیا ہوا <laughs> ہاں، کوئی نیند آ رہی ہے بھائی تو سفر کر کے آئے ماشاء اللہ تو <laughs> ان کے دل سے دل ملا کے بیٹھیے کیونکہ ان کے دل میں جو تزمت معلّہ کا موتی ہے اس پر نظر رکھو جس کی قیمت زمین و آسمان بھی ادا نہیں کر سکتے سورج و چاند بھی ادا نہیں کر سکتے سلاطین کے تخت و تاج بھی ادا نہیں کر سکتے پلاؤ اور بریانی کی لذتیں بھی ادا نہیں کر سکتی مجانین عالم کے عشقیات اور لہلا کائنات کی نمکیات بھی ادا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لامثل لہو ہے اللہ بے مثل ہے لہٰذا ان کے نور نسبت کے حاملین بے مثل ہیں معرومی فرماتے اس انمول موتی سے تم جانوروں کی طرح محروم نہ ہو جاؤ ورنہ پھر تم اللہ کے نور کی غذا سے محروم ہو کر بھوکے مر جاؤ گے یعنی تمہاری روحانی موت واقع ہو جائے گی اہل اللہ سے بدگمانی کرنا محرومی اور شقاوت کا دروازہ ہے جب عام مسلمانوں سے حسن زن کا حکم ہے تو خاصان خدا جو نفس کی علائشوں سے پاک ہو گئے اللہ پر اپنی فدا کاریوں جابازیوں اور جانصاریوں سے اللہ کے پیارے ہو گئے ان سے بدگمانی کرنا کس قدر جرم عظیم اور موجب غضب الہی ہوگا اس لیے مولانا فرماتے ہیں خاصان خدا پر عیب گوئی مت کرو میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا تھا کہ کم مطلق نفی کے لیے آتا ہے قلت اور کمی کے لیے آتا ہے موتم کم کن بدز دی شاہ راہ ایپ کم گو بندہ اللہ را لہٰذا اپنے ایپ کو زیادہ اہمیت دو اپنے گناہ کو جو یقینی درجے میں داخل ہیں اس کی فکر کرو ہمیں تو اپنے گناہ پتہ ہے نا ہاں۔ اس کی فکر کریں ہم لوگ ہم لوگ کس گناہ میں ملوث ہیں خود کو ملامت کرو استغفار توبہ کرو دوسرے کے ایپ پر نظر پڑ جائے تو یہی گمان رکھو اس کی توبہ ہماری توبہ سے افضل ہوگی اور اس کا قرب ہمارے قرب سے اعلیٰ ہوگا شیخ سعدی شرادی کے پیر و مرشد شیخ شہاب الدین وردی نے ان کو دو نصیحتیں کی تھیں کسی پر بری نظر مت ڈالو اپنے اوپر اچھی نظر مت ڈالو یعنی دوسروں کو برا نہ سمجھو اپنے کو اچھا نہ سمجھو بہت زبردست نصیحت ہے کیا عمدہ نصیحت ہے سبحان اللہ ارے اپنی فکر کرو قیامت کے دن کیا ہوگا تمہارا حکیم الامت نے فرمایا تھا اپنے گناہوں کو کوڑ سمجھو کوڑ بڑا خطرناک مرض ہوتا ہے کوڑ میں کیا ہوتا ہے جسم گل کے گرنا شروع ہوتا ہے انگلیوں سے بس بہنی لگتی ہے اپنے گناہوں کو یہ سمجھو اور دوسروں کے گناہوں کو زکام سمجھو کہ ان کو زکام کا مرض ہے اپنے گناہوں کو پھانسی کا مقدمہ سمجھو اور دوسرے گناہوں کو میونسپلٹی کا چالان سمجھو اگر کوئی پولیس والا کسی پر میونسپلٹی کا چالان کر رہا ہے کہ اس پر وہ شخص ہنسے گا جس پر پھانسی کا مقدمہ قائم ہے لہٰذا اس پر میرا شعر ہے نامناسب ہے اے دل ناداں ایک جزامی ہنسے زکامی پر اگر ایک کوڑ والا مریض زکام والے مریض پر ہنس رہا ہے کہ آہا چھینکیں آ رہی ہیں تو لوگ کہیں گے ارے احمق اپنے کوڑ کی فکر کر تیرے کوڑ کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے سر رہا ہے سر سے پیر تک بدبو آ رہی ہے اور کسی کو زکام میں دیکھ لیا تو ہنس رہا ہے ایک مراقبہ اور سنیے ایک بادشاہ کا لڑکا ہے گٹر میں گر گیا اور سب پیشاب پخانا اس کے لگ گیا ہے بعد میں بادشاہ نے پولیس بھیج کر کے اس کو نکلوا کر نہلا دھلا کر شاہی لباس پہنا کر عطر وغیرہ لگا کر اس کو پیار کیا اور سمجھایا بیٹا اس طرح سے نہیں چلا کرتے لیکن جن لوگوں نے اس کو دیکھا تھا گٹر میں گرے ہوئے وہ ابھی تک اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ شاہی لباس میں بادشاہ کے قریب بیٹھا ہوا ہے اب اگر کوئی شہزادے کو برا کہے گا تو بادشاہ اس کی کھال کھچوا دے گا اسی پر اللہ کے غضب کو قیاس کر لیجئے کہ اپنے اولیاء کی غیبت اللہ کو کس قدر ناپسندیدہ ہوگی حدیث خصی میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے من آز علی ولی فقط آزن تو لرب جو میرے ولی کو میرے دوست کو تکلیف پہنچائے میرا اس سے اعلان جنگ ہے <clears throat> علماء نے لکھا ہے یہ گناہ ایسا ہے جس پر سوئے خاتمہ کا اندیشہ یعنی خاتمہ ہی خراب ہو جائے گا اللہ والوں سے بدگمانی کی یا دشمنی کر لی <coughs> مناسبت نہیں ہے مت بیٹھے ان کی مجلس میں ان کی مجلس میں مت جائیں مگر غیبت نہ کریں سلام دعا کر لیں سلام کر لیں دعا کے لیے درخواست کر دیں اور ان کی غیبت ان کی غیبت نہ کریں اور یہ آگے بڑی زبردست مثال دے رہے ہیں مشہور ہے ہاتھی کو چھیڑ دو لیکن ہاتھی کے بچے کو بالکل ایسا ہی ہے ہاتھی کے بچے کو چھیڑو گے تو ہاتھی ضرور انتقام لے گا اللہ تعالیٰ کی ذات تاثر سے پاک ہے کفور سرکشی پر بھی دنیا میں انتقام نہیں لیتے ورنہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا لیکن اپنے پیاروں کی ایزا رسانی پر انتہائی غضبناک ناک ہوتے ہیں معرومی فرماتے ہیں کسی قوم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کیا جب تک اس نے کسی اللہ والے کو نہیں ستایا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی اظہار آسانی سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے تھوڑا سا اس میں سے کے سنا کیا کیا انعام ملے گا کیونکہ کچھ بتانا بھی تو چاہیے ڈرانا تو نہیں چاہیے بھائی <laughs> یعنی اگر ہم لوگ عورتیں اگر شرح پردہ کر لیں شوہر کا خیال رکھیں حقوق کا مرد حضرات بھی عورتوں میں ظلم نہ کریں پٹائی نہ کریں <laughs> اچھے اخلاق سے پیش آئیں ان کی ایک لاکھ خطائیں اور ایک لاکھ خطائیں معاف کریں اور ہم لوگ نظر بھی بچائیں ہمیں ملے گا کیا یہ تقوا کی شاخیں تقوا سے رہنا ضروری ہے ہے نا کیا ملے گا حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اس کے قرآن شریف میں آ رہا ہے کہ جو تقوا رہے گا پہلا نام کیا ملے گا تف اللہ اللہ اللہ من یسرا تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کر دیں گے سبحان اللہ دوسرا انعام کیا ملے گا وم تف اللہ یا جا اللہ مخرجہ اس کو اللہ تعالیٰ مصیبت سے جلدی نکال دیں گے اس کو مصائب سے مخرج اور ایگزٹ جلد مل جائے گا تیسرا انعام کیا ملے گا وہ من حص تصب لا يحتسب اللہ تعالیٰ ایسی رستہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا تقوا بے خسارے کی تجارت ہے یہ اللہ تعالیٰ سے تجارت ہے بے خسارے کی اور سود بھی نہیں ہے اس میں دنیا میں اگر کسی تجارت کرو اور خسارے کی لاس کی ضمانت گارنٹی لے لو کہ بھائی نقصان کے ہم ساتھی نہیں ہے تو سود ہو جائے گا جو حرام ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آ کے مطلب کی بات چلے گی یہ قانون بندوں کے لیے آپس میں ایسی تجارت نہیں کریں اگر تم تقوا سے رہو گے تو میں ایسی تجارت کی گارنٹی لیتا ہوں کہ ہم تم کو رزق دیں گے اور بے حساب دیں گے اس میں سود بھی نہیں ہوگا تقوا میں فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں کبھی خسارہ ہے ہی نہیں ہماری طرف سے کبھی وعدہ خلافی نہیں ہوتی اگر وعدہ کرنے میں پورا ہونے میں کبھی تاخیر نظر آئے تو سمجھ لو ہم نے کہیں نالائکی کی ہے تمہارے تقوا میں کمی آ گئی ہے یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں متقی آدمیوں کبھی پریشانی آ ہی نہیں سکتی جب کبھی پریشانی آئے تو جائزہ لو کہیں آنکھ نے غلطی کی ہوگی کہیں کان نے کہیں دل نے گندے خیالات پکائے ہوں گے خیانت آئینیہ ہوئی ہوگی یا خیانت صدریہ بعض لوگ نگاہوں کی بچ تو سے تو خیانت سے تو توبہ کر لیتے ہیں لیکن دل میں پچھلے گناہوں کے مزے لیتے ہیں یہ دل کی خیانت ہے دونوں حرام ہیں دونوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے العینی الصدور یعنی اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوریوں کو دلوں کے رازوں کو خوب جانتے ہیں تقوا کے تین انعام سن لیے پہلا انعام سب کام میں آسانی دوسرا انعام بے حساب رزق تیسرا سب مصائب سے خروج اور چوتھا انعام زبردست ایک نور فارغ بھی عطا کرتے ہیں ایک نور عطا کرتے ہیں جس سے برائی برائی اور بھلائی کی تمیز رہتی ہے یا یو امن ان اللہ فرقانہ اس سے حق اور باطل میں سمجھ پیدا ہو جاتی ہے اور پانچواں انعام کیا ہے جو شخص تقوا سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نور سکینہ عطا کرتے ہیں انزل سکینہ فی قلوب المؤمنین جس کی وجہ سے وہ ہر وقت باخدا رہتا ہے ایک لمحے کو اللہ کو نہیں بھول سکتا اگر جان بوجھ کر بھی اللہ کو بھلا کر کسی حسین کی طرف رغبت کرنا چاہے تو اس کو اپنی موت نظر آئے گی بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں ان اراد او قصد معذور اسمہ اللہ عن ارتقابی صاحب نسبت اگر کسی برائی کا ارادہ بھی کر لے کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ بھی کر لے تو ملا علی قاری شرح مشکات میں لکھتے ہیں اگر وہ اللہ کا ولی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور گناہ سے بچا لیں گے اس کے دل میں ایسی بے چینی آئے گی اور گناہ میں اس کو ایسی موت نظر آئے گی کہ گناہ اور تقوا دونوں کا بیلنس نکالے گا اور کہے گا نہیں بھائی تقوا ہی میں فائدہ ہے اس گناہ میں تو بہت مصیبتیں نظر آ رہی ہیں بڑی بے چینیاں نظر آ رہی ہیں اور تقوا کا چوٹا چھٹا انعام کیا ہے کہ پر لطف زندگی فلاں طیبہ اگر تم صالحہ کرو گے تو ہم کو ضرور بے ضرور تم کو مزیدار زندگی دیں گے اللہ کی فرما برداری پر اللہ کا وعدہ ہے ہم تم کو مزیدار زندگی دیں گے یہ تم کو اطمینان ہو جائے اور بانون سقیلا لام تاکید بانون ثقیلہ حاضل کر رہے ہیں کہ تاکہ تم کو اطمینان ہو جائے کہ واقعی اللہ پر لطف اور مزیدار زندگی دے گا اور ساتواں انعام کیا ہے انعام ملے وہ کیا ہے عزت ملے گی اللہ یتقاکم وجہ اللہ کم شعبہ و قبائل سید شیخ مغل پٹھان صدیقی خان یہ سب قبیلے جو ہیں ان کا مقصد خالی تعارف ہے عزت ان میں نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ تعارف ہو جائے لیکن اس کے بعد کیا ہے ان کرمکم عند اللہ اتقاکم معزز وہی ہے جو تقوا سے رہتا ہے ایک سید بدماش ہے شرابی ہے زنا کرتا ہے اور ایک جولاہا ہے جو تقوا سے رہتا ہے بتاؤ کون افضل ہے ایک کالے رنگ والا ہے لیکن اللہ کا ولی ہے اور ایک سفید گوری چمڑی والا ہے انگریز ہے چاہے مسلمان بھی ہو لیکن شراب اور زنا نہیں چھوڑتا تو وہ کالا حبشی اللہ کا ولی ہے اس کے پیر دھو کر پی لو چمڑی سے کچھ نہیں ہوتا نہ گوری سے مطلب نہ کالی سے مطلب پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے جس کو اللہ پیار کر لے وہی سہاگن ہے قسمت والا ہے تقوا کا یہ ساتواں انعام ہے اکرام عزت ملتی ہے دنیا میں بھی تقوا والا معزز رہتا ہے وہ تو چھپائے گا جو چاہے گا مجھے عزت نہ ملے مگر اللہ اس کو عزت دیں گے پریشان نہ ہو پریشان نہیں ہو چاہیے بہت سے لوگ میرے پاس میں پریشان لوگ مجھے عزت دے رہے ہیں تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں جوتے لگائیں کیا <laughs> عزت مل رہی تو عزت لے لو بھائی اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم عالنی فی آئینی صغیرہ اپنی نظروں میں ہم چھوٹے ہو جائیں وفی آئینی ناسی کبیرہ کبیرا لوگوں کی نظر میں بڑے ہو جائیں تو اگر لوگوں کی نظر میں بڑے بن گئے تو اچھی بات ہے کہ لوگ ہم سے دین سیکھیں گے ہمارے قریب آئیں گے دنیا میں بھی تقوی والا معزز رہتا ہے ہر آدمی اس سے دعا کراتا ہے جن لوگوں نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی چاہے وہ صورتاً فرشتے رہے ہوں گناہ میں مبتلا ہو گئے تو جس سے گناہ ہو جاتا ہے کوئی اس سے دعا کراتا ہے آپس میں گناہ کرنے والے دونوں بغیر سلام کے ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں اگر کوئی شخص کسی حسین اور معشوق سے گناہ کر لے بدفیلی یا ذنا کر لے اس وقت دونوں سلام کیے بغیر دل میں ایک دوسرے پر لانت بھیجتے ہوئے مجرمانہ طور پر الگ ہوتے ہیں کوئی رخصت ہوتے وقت سلام بھی نہیں کرتا کوئی یہ نہیں کہتا اچھا حضرت دعاؤں میں یاد رکھیے گا <laughs> کیوں اس لیے کہ شیطان شیطان سے دعا نہیں کراتا دونوں سمجھ گئے کہ ہم دونوں نالائق ہیں اور تقوا کی کیا شان ہے اگر کسی نے یک طرفہ اپنے گناہ کے لیے پیش کیا اور دوسرا بھاگا تو اس کو سمجھتے ہیں ہاں یہ متقی ہے تقوا سے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں عزت دیتا ہے یہاں تک کہ ہندو اور کافر بھی عزت کرتا ہے کہتا ہے کہ بھائی یہ بڑا پرہیزگار اور سادھو آدمی ہے اور جو حرام نظر ڈالتا ہے اس کو کہتا ہے سادھو نہیں ہے سواد ہو ہے یعنی سواد سواد لیتا ہے حرام لذت لیتا ہے ہندو بھی ایسے کو گالیاں دیتا ہے اور تقوا کا آٹھواں انعام کیا ہے سبحان اللہ اللہ کا ولی بن جائے گا اللہ کی ولایت کا تاج اس کے سر پر آ جائے گا اگر تم تقوا سے رہو گے مرد ہو یا عورت تو تمہاری غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیں گے ان اولیا اللہ کا ولی بن کر مرنا فائدے مند ہے یا گنہ گار اور فاسق ہو کر مرنا متقی ہو کر کچھ دن جی بھی لو تاکہ اللہ کی ولایت دوستی کا صحیح مزہ دنیا سے لے کر جاؤ اللہ کے یہاں یہ کیا کہ آج ولی ہوئے اور روح قبض ہو گئی بے شک خاتمہ تو اچھا ہوا لیکن تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی دوستی کا مزہ ہی نہیں پایا اور یہ بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ ولایت بھی دے نسبت صدیقین دے یعنی ولایت صدیقیت کا اعلیٰ مقام پھر اس میں جینا بھی نصیب فرما میں جانوں میں جانوں بھی تو صحیح کہ آپ دوستوں کو کیا کیا ملتا ہے اور کیا مزہ آتا ہے آپ کا نام لینے میں آپ کی محبت میں کیا لطف آتا ہے آپ کی محبت میں جینے کا کیا لطف ہے یہ آٹھواں انعام بتائیں نواں انعام کیا ہے انکم سیاحت یعنی جو خطائیں لفزشیں اس سے ہوئی تھیں دنیا میں ان کا کفارہ بدل کر اور بدل کر دیا جاتا ہے یعنی اس کو ایسے اعمال صالحہ کی توفیق ہو جاتی ہے جو اس کی سب لغزشوں پر غالب آتی ہے یعنی ساری برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اور آگے کیا اور دسواں انعام کیا ہے آخرت میں مغفرت و یا فر اس کی مغفرت ہو جائے گی اب گناہ چھوڑنے کے لیے کیا کام کرنے ہیں تین کام کر لیں نمبر ایک گناہ چھوڑنے کے لیے پہلے خود ہمت کریں بغیر ہمت کے کوئی کام نہیں ہوتا لہٰذا پہلے ہمت کیجئے اور بالکل مخلوق کی پرواہ نہ کریں کہ میں شرح پردہ کر کے رہوں گی مرد بھی کر کے رہیں گے سالی سے بھابھی سے خالہ زاد چچا زاد سے لوگ کچھ بھی کہیں ان کو کہنے دیجیے تم بھی تو لوگ ہو لگائی تھوڑی ہو <laughs> اس لیے عورتیں بھی یہاں شریف پردہ کر رہی ہیں شروع نہیں کیا ابھی کر دیں شروع تو لوگ تمہیں ملانی کہیں دفیہ نوسی کہیں جو بھی کہیں مجھے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے پاس جایا کرو وہ بڑی اچھی ہیں ماشاءاللہ وہ جو ہے نا جب بغیر محرم کے سفر بھی کروا لو لپسٹک لگا کے ہوٹل میں میریٹ ہوٹل میں فائیو اسٹار ہوٹل میں خوب بیان بھی کرو بڑا مزہ آتا ہے ارے فاسی کا عورت ہے یہ بالکل جاہل عورت ہے جاہل نمبر ون ہے یہاں جو گمراہ پھیل گئی ہے پورے یہاں امیروں کی جگہ پہ زیادہ جاتی ہے ڈیفینس میں جوہر وغیرہ میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی گمراہ ہے یہ سب گمراہ ہے <laughs> ایف ایم چل رہا ہے اس کا نا بتا رہے پوائنٹ میں ان کے ایف ایم چلتا ہے بے شک اس قرآن میں کچھ شک نہیں ہے اور آپ کی آواز میں تو شک ہے تو نمبر ایک ہمت استعمال کریں نمبر دو ہمت کو استعمال کرنے کی توفیق مانگی یا اللہ مجھے ہمت عطا فرما جو آپ نے ہمت دی ہے اس کی اس ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت دے اور اگر ہمت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ تقوا فرض بھی نہیں کرتے کمزور پر تقوا فرض کرنا ظلم ہے اللہ ظلم سے پاک ہے معلوم ہوا تقوا کی طاقت ہے پردہ کرنے کی طاقت ہے گناہ سے بچنے کی طاقت ہے ہم اس طاقت کو استعمال نہیں کرتے نمبر تین خاصان خدا مقبول بندوں سے ہمت کی دعا کرواؤ کیا بات ہے گناہ نہیں چھوٹیں گے ضرور چھوٹیں گے پہلے خود ہمت استعمال کریں اللہ والوں سے اور اللہ سے دعا مانگے رو رو کے اللہ مجھے ہمت عطا فرما داڑھی رکھنے کی تخنے کھولنے کی ٹی وی سے بچنے کی لڑکیوں سے بچنے کی اور پھر اللہ والوں سے دعا کروائیں بس سب دعا کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ نبی رمی یا اللہ ہم سب کو اللہ والوں سے اچھا گمان بہت زبردست گمان رکھنے کی توفیق عطا فرما اپنے شیخ سے اللہ خصوصاً ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے اللہ والا بنا دے گناہوں کو تقوا والی حیات عطا فرما شہری پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما بہت بلند اخلاق نصیب فرما غصے کو پینے والا بنا معاف کرنے والا بنا احسان کرنے والا بنا ایک لاکھ خطائیں بیوی ایک لاکھ خطائیں معاف کرنے والا بنا دیجیے دلوں سے بغض اور کینہ نکال دے آپس میں محبت قائم فرما دے حضرت والا میر صاحب عالیوں کروڑوں جانے عطا فرما انہیں دعائیں دے کے بھیجے ان کی ان کی وجہ سے یہ فقیر نے بیان کیا اور بڑا مزہ آیا درد دل سے کی باتیں سنائیں اے اللہ ان کے دعاؤں کے سب کے اللہ مجلس ہوئی اسے قبول فرما لیجیے اور ہم سب کے جو پڑھا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہمیں گناہ میں موت نظر آئے ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ فرما دیجیے اور ہمیں جس فرما کر ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو حاضرین غائبین و غائبات سب کو اور ساری امت کو جس فرما کر اولیاء صدیقین یہ خط انتہا تک پہنچا دیجیے اور اس میں کچھ حیات بھی عطا فرما تاکہ وہ مزہ ہم لے سکیں دونوں جہانوں کی خوشیاں برسا دیجیے ہر غم سے بچا ہر خوشی عطا فرما سو فیصد صحت عطا فرما سب کو ہمارے گھر والوں کو جس کی جو بیماری ہے دور فرما دے بیماری کو شفا سے بدل دیجئے پریشانی کو عافیت سے بدل دیجئے اے اللہ رزق بے حساب عطا فرما دیجئے جتنے تخوا کے وعدے ہیں سب ہم پر یا اللہ ہم آج ارادہ کرتے ہیں اس مجلس میں ہی بیٹھ کر سارے گناہوں سے آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں معاف فرما دیجئے زنگ نکال سارے زنگ صاف فرما دے دل کو اجلا فرما دے اور اب ہم پکا ارادہ کرتے ہیں کہ جان دے دیں گے ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے ہر سانس آپ کو خوش رکھیں گے اے اللہ سے ارادے کی برکت سے جتنے ہم نے تقوا کے انعامات پڑھے ہیں سارے کام آسان رزب حساب عزت اکرام اور جتنے اللہ اللہ کا ولی آپ اس کو بنا لیتے ہیں سارے انعامات ہمارے اوپر نازل فرما دیجیے اور اس کا ہمیں مزداق بنا دیجیے اور فضل کی بارش فرما دیجیے کرم کی بارش فرما دیجیے سارے انعامات ہمیں دے دیجیے آج ہم نے تقوا کے آج پڑھے ہیں یا اللہ صلی اللہ علیہ کیا نام ہے ان کا شکیل اختر صاحب بیمار ہیں آپریشن ہے اللہ ان کو صحت کا میرا حاضل مصور اور جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ ہمارے گھر میں خاندان والوں میں سب کو صحت کا میرا حاضل مصور عطا فرما دیجیے صلی اللہ ربرا تھا کانفرنس بھی ہوتی ہے آپ جی بہت سارا کون کون ایک ساتھ ہو سکتے ہیں بہت سارا دوسرے میں چلے گئے جی وہاں سے جائیں گے پندرہ منٹ ఇంకా అయ్యింది రఫీక్ అవి